عبادت لغوی تحقیق عربی زبان میں ابودہ عبودیہ اور عبدیہ کے اصل معنی خضو اور تزلل کے ہیں یعنی تابع ہو جانا رام ہو جانا کسی کے سامنے اس طرح سپر ڈال دینا کہ اس کے مقابلے میں کوئی مزاحمت یا انحراف اور بھی نہ ہو اور وہ اپنے منشا کے مطابق جس طرح چاہے خدمت لے اسی اعتبار سے اہل عرب اس اونٹ کو بعیر معبت کہتے ہیں جو سواری کے لیے پوری طرح رام ہو چکا ہو اور اس راستے کو طریق معبت جو کثرت سے پامال ہو کر ہموار ہو گیا ہو پھر اسی اصل سے اس مادے میں غلامی اطاعت پوجا ملازمت اور قید یا رکاوٹ کے مفہومات پیدا ہوئے ہیں چنانچہ عربی لغت کی سب سے بڑی کتاب لسان لسان العرب میں اس کی جو تشریح کی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے ایک العبد المملوک خلاف الحر عبد وہ ہے جو کسی کی ملک ہو اور یہ لفظ حر یعنی آزاد کی ضد ہے آدمی کو اپنا غلام بنا لیا تعبد الرجل اس کے ساتھ غلام جیسا معاملہ کیا یہی معنی ابدہ اور اعبدہ اور اعتبدہ کہیں حدیث میں آتا ہے تین آدمی ہیں جن کے خلاف قیامت کے دن میں مستغیث بنوں گا من جملہ ان کے ایک وہ شخص ہے جو کسی آزاد کو غلام بنائے یا غلام کو آزاد کرنے کے بعد پھر اس سے غلام کا سا معاملہ کرے موسا علیہ السلام نے فرعون سے کہا تھا وہ تل کا نعمت تمنح علیہ بنی اسرائیل اور تیرا وہ احسان جس کا تانا تو مجھے دے رہا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا نمبر دو العبادہ مع الخضوع عبادت اس اطاعت کو کہتے ہیں جو پوری فرما برداری کے ساتھ ہو عبادت طاغوت ای اطا طاغوت کی عبادت یعنی اس کا فرما بردار ہو گیا طاغوت کی عبادت کی نعبد اي نطيع الطاعه التي يخضع معها ہم تیری عبادت کرتے ہیں یعنی ہم تیری ہی اطاعت پوری فرما برداری کے ساتھ کرتے ہیں اعبدوا ربكم اي اطيعوا ربكم اپنے رب کی عبادت کرو یعنی اس کی اطاعت کرو قومهما لنا عابدون یعنی فرعون نے جو یہ کہا تھا کہ موسی اور ہارون کی قوم ہماری عابد ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہماری تابع فرمان ہے جو شخص کسی بادشاہ کا متی ہے وہ اس کا عابد ہے اور ابن الانباری کہلاتا ہے فلان عابد کے معنی ہیں وہ اپنے مالک کا فرما بردار اور اس کے حکم کا متی ہے نمبر تین عبده عبادتا و محبد تألہ لہو اس کی عبادت کی یعنی اس کی پوجا کی التعبد التنسک تاب سے مراد ہے کسی کا پرستار اور پجاری بن جانا شاعر کہتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ بخیلوں کے ہاں روپیہ پجتا ہے اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ وابستہ ہو گیا اور جدا نہ ہوا اس کا دامن تھام لیا اور نہیں چھوڑا نمبر پانچ ما عنی ای ما حبسک جب کوئی شخص کسی کے پاس آنے سے رک جائے تو وہ یوں کہے گا کہ کس چیز نے تمہیں میرے پاس آنے سے روک دیا اس تشریح سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مادہ عبد کا اساسی مفہوم کسی کی بالادستی و برتری تسلیم کر کے اس کے مقابلے میں اپنی آزادی اور خود مختاری سے دستبردار ہو جانا سرتابی اور مزاحمت چھوڑ دینا اور اس کے لیے رام ہو جانا یہی حقیقت ہے بندگی اور غلامی کی لہٰذا اس لفظ سے اولین تصور جو ایک عرب کے ذہن میں پیدا ہوتا ہے وہ بندگی اور غلامی ہی کا تصور ہے پھر چونکہ غلام کا اصلی کام اپنے آقا کی اطاعت اور فرما برداری ہے اس لیے لازماً اس کے ساتھ ہی اطاعت کا تصور پیدا ہوتا ہے اور جب کہ ایک غلام اپنے آقا کی بندگی اور اطاعت میں محض اپنے آپ کو سپرد ہی نہ کر چکا ہو بلکہ اعتقاداً اس کی برتری کا قائل اور اس کی بزرگی کا موترف بھی ہو اور اس کی مہربانیوں پر شکر و احسان مندی کے جذبے سے بھی سرشار ہو تو وہ اس کی تعظیم و تکریم میں مبالغہ کرتا ہے مختلف طریقوں سے اعتراف نعمت کا اظہار کرتا ہے طرح طرح سے مراسم بندگی بجا لاتا ہے اسی کا نام پرستش ہے اور یہ تصور ابدیت کے مفہوم میں صرف اس وقت شامل ہوتا ہے جبکہ غلام کا محض سر ہی آقا کے سامنے جھکا ہوا نہ ہو بلکہ اس کا دل بھی جھکا ہوا ہو رہے باقی دو تصورات تو وہ دراصل ابدیت کے ضمنی تصورات ہیں اصلی اور بنیادی نہیں ہیں لفظ عبادت کا استعمال قرآن میں اس لغوی تحقیق کے بعد جب ہم قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کتاب پاک میں یہ لفظ تمام تر پہلے تین معنوں میں استعمال ہوا ہے کہیں معنی اول و دوم میں ایک ساتھ مراد ہیں کہیں معنی دوم اور کہیں صرف معنی سوم مراد لیے گئے ہیں اور کہیں تینوں معنی بیک وقت مقصود ہیں عبادت بمانہ غلامی اور اطاعت پہلے اور دوسرے معنی کی مثالیں حسب ذیل ہیں ثم ارسلنا موسى واخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا انؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون سورة المؤمنون پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور شریح دلیل معموریت کے ساتھ فرعون اور اس کے آیا نے سلطنت کی طرف بھیجا مگر وہ تکبر سے پیش آئے کیونکہ وہ با اقتدار لوگ تھے انہوں نے کہا کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں کا کہا مان لیں اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری عابد ہے وہ تل کا نیر علیہ ان علیہ بنی اسرائیل صورت شعرا فرعون نے جب موسا کو تانا دیا کہ ہم نے تجھے اپنے ہاں بچپن سے پالا ہے تو موسا نے کہا اس کا ترجمہ یہ ہے وہ تل کا نعمتن تمنحا علیہ اسرائیل اور تیرا وہ احسان جس کا تو مجھے تانا دے رہا ہے یہی تو ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو اپنا عبد بنا لیا دونوں آیتوں میں عبادت سے مراد غلامی اور اطاعت و فرما برداری ہے فرعون نے کہا موسا اور ہارون کی قوم ہماری عابد ہے یعنی ہماری غلام اور ہمارے فرمان کی تابع ہے اور موسا علیہ السلام نے کہا کہ تو نے بنی اسرائیل کو اپنا عبد بنا لیا ہے یعنی ان کو اپنا غلام بنا لیا ہے اور ان سے من مانی خدمت لیتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا کھلو من طیبات ما رزقناکم وشکرو للہ ان کنتم ایاہ تعبدون سورة البقرہ اے ایمان لانے والو اگر تم ہماری عبادت کرتے ہو تو ہم نے جو پاک چیزیں تمہیں بخشی ہیں انہیں کھاؤ اور اللہ عز و جل کا شکر ادا کرو اس آیت کا موقع و محل یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عرب کے لوگ اپنے مذہبی پیشواؤں کے احکام اور اپنے آبا و اجداد کے اوہام کی پیروی میں کھانے پینے کی چیزوں کے متعلق طرح طرح کی قیود کی پابندی کرتے تھے جب ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تو اللہ نے فرمایا اگر تم ہماری عبادت کرتے ہو تو ان ساری پابندیوں کو ختم کرو اور جو کچھ ہم نے حلال کیا ہے اسے حلال سمجھ کر بے تکلف کھاؤ پیو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اگر تم اپنے پنڈتوں اور بزرگوں کے نہیں بلکہ ہمارے بندے ہو اور اگر تم نے واقعی ان کی اطاعت و فرما برداری چھوڑ کر ہماری اطاعت اور فرما برداری قبول کی ہے تو اب تمہیں حلت و حرمت اور جواز و عدم جواز کے معاملے میں ان کے بنائے ہوئے ضابطوں کے بجائے ہمارے ضابطے کی پیروی کرنی ہوگی لہٰذا یہاں بھی عبادت کا لفظ غلامی اور اطاعت ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت صورت المائدہ کہو میں بتاؤں تمہیں کہ اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا انجام کن لوگوں کا ہے وہ جن پر اللہ کی پھٹکار ہوئی اور اس کا غضب ٹوٹا جن میں بہت سے لوگ بندر اور سور تک بنا دیے گئے جنہوں نے تاغوت کی عبادت کی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ رَسُولًا أَنِعْبُدُ اللَّهَ وَاجِتَنِبُ التَّاغُوتِ النحل ہم نے ہر قوم میں ایک پیغمبر یہ تعلیم دینے کے لیے بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور تاغوت کی عبادت سے باز رہو والذین الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الى الله لهم البشرا سورۃ الزمر اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تاغوت کی عبادت کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کیا تینوں آیتوں میں تاغوت کی عبادت سے مراد تاغوت کی غلامی اور اطاعت ہے جیسا کہ اس سے پہلے ہم اشارہ کر چکے ہیں قرآن کی اصطلاح میں تاغوت سے مراد ہر وہ ریاست و اقتدار اور ہر وہ رہنمائی و پیشوائی ہے جو اللہ سے باغی ہو کر اللہ کی زمین میں اپنا حکم چلائے اور اس کے بندوں کو زور و جبر سے یا تحریص اور اطماع سے یا گمراہ کن تعلیمات سے اپنا تابع امر بنائے ایسے ہر اقتدار اور ایسی ہر پیشوائی کے آگے سر تسلیم خم کرنا اور اس کی بندگی اختیار کر کے اس کا حکم بچا لانا تاغوت کی عبادت ہے عبادت بمانہ اطاعت اب ان آیات کو لیجئے جن میں عبادت کا لفظ صرف معنی دوم میں استعمال ہوا ہے الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان نہ لکھم ادو گم بین سر یاسین اے بنی آدم کیا میں نے تم کو تاکید نہ کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے ظاہر ہے کہ شیطان کی پرستش تو دنیا میں کوئی بھی نہیں کرتا بلکہ ہر طرف سے اس پر لانت اور پھٹکار ہی پڑتی ہے لہٰذا بنی آدم پر جو فرد جرم اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت کے روز لگائی جائے گی وہ اس بات کی نہ ہوگی کہ انہوں نے شیطان کی پوجا کی بلکہ اس بات کی ہوگی کہ وہ شیطان کے کہنے پر چلے اور اس کے احکام کی اطاعت کی اور جس جس راستے کی طرف وہ اشارہ کرتا گیا اس پر دوڑے دوڑے چلے گئے احشر الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم اور آگے وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين سورة الصفة جب قیامت برپا ہوگی تو اللہ عز و جل یوں فرمائیں گے تمام ظالموں اور ان کے ساتھیوں اور معبودان غیر اللہ کی جن کی عبادت وہ کیا کرتے تھے ان کو جمع کرو اور انہیں جہنم کا راستہ دکھاؤ اور آگے پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے رد و قد کرنے لگیں گے عبادت کرنے والے کہیں گے کہ تم وہی لوگ تو ہو جو خبر کی راہ سے ہمارے پاس آتے تھے ان کے معبود جواب دیں گے کہ اصل میں تو خود ایمان لانے پر تیار نہ تھے ہمارا کوئی زور تم پر نہ تھا تم آپ ہی نافرمان لوگ تھے اس آیت میں عابدوں اور معبودوں کے درمیان جو سوال و جواب اس آیت میں عابدوں اور معبودوں کے درمیان جو سوال و جواب نقل کیا گیا ہے اس پر غور کرنے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں معبودوں سے مراد بت اور دیوتا نہیں جن کی پوجا کی جاتی تھی بلکہ وہ پیشوا اور رہنما ہیں جنہوں نے سجادوں اور تسبیحوں اور جبوں اور گلیموں سے بندگاہ نے خدا کو دھوکہ دے دے کر اپنا معتقد بنایا تھا جنہوں نے اصلاح اور خیر خواہی کے دعوے کر کر کے شر و فساد پھیلائے ایسے لوگوں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 صحیحہ میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی ہے جب آپ سے عرض کیا گیا کہ ہم نے علماء اور مشائق کی پرستش تو کبھی نہیں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جس چیز کو انہوں نے حلال ٹھہرایا کیا تم نے اسے حلال نہیں سمجھ لیا اور جس چیز کو انہوں نے حرام قرار دیا کیا تم نے اسے حرام نہیں بنا لیا عبادت بمانا پرستش اب تیسرے معنی کی آیات کو لیجئے اس سلسلے میں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ قرآن کی روح سے عبادت بمانہ پرستش میں دو چیزیں شامل ہیں ایک یہ کہ کسی کے لیے سجدہ و رکوع اور دست بستہ قیام اور طواف اور آستانہ بوسی اور نظر و نیاز اور قربانی وغیرہ کے وہ مراسم ادا کیے جائیں جو بالعموم پرستش کی غرض سے ادا کیے جاتے ہیں قطع نظر اس سے کہ اسے مستقل بذات معبود سمجھا جائے یا بڑے معبود کے ہاں تقرب اور سفارش کا ذریعہ سمجھ کر ایسا کیا جائے یا بڑے معبود کے ماتحت خدائی کے انتظام میں شریک سمجھتے ہوئے یہ حرکت کی جائے دوسرے یہ کہ کسی کو عالم اسباب پر زی اقتدار خیال کر کے اپنی حاجتوں میں اس سے دعا مانگی جائے اپنی تکلیفوں اور مصیبتوں میں اس کو مدد کے لیے پکارا جائے اور خطرات و نقصانات سے بچنے کے لیے اس کی پناہ مانگی جائے یہ دونوں قسم کے فعل قرآن کی روح سے یکساں پرستش کی تعریف میں آتے ہیں مثالیں قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی سورۃ المؤمن کہو مجھے تو اس سے منع کر دیا گیا ہے کہ اپنے رب کی طرف سے صریح ہدایات پا لینے کے بعد میں ان کی پرستش کروں جنہیں تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي آگے فَلَمَّ اَعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقِ سورہ مریم ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تم کو اور اللہ کے سوا جنہیں تم پکارتے ہو ان سب کو چھوڑتا ہوں اور اپنے رب کو پکارتا ہوں اور آگے بس جب وہ ان سے اور اللہ کے سوا جن کی وہ عبادت کرتے تھے ان سب سے الگ ہو گیا تو ہم نے اسے اسحاق جیسا بیٹا دیا یس تجیب الہ الوم القیامت وحم عن دعا غافلون و ادا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين سورة الاحقاف اور اس سے زیادہ بہکا ہوا انسان اور کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر انہیں پکارے جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے جنہیں خبر تک نہیں کہ ان کو پکارا جا رہا ہے اور جو روز محشر میں اپنے پکارنے والوں کے دشمن ہوں گے اور ان کی عبادت کا انکار کریں گے تینوں آیتوں میں قرآن نے خود ہی تصریح کر دی ہے کہ یہاں عبادت سے مراد دعا مانگنا اور مدد کے لیے پکارنا ہے بلخانو یا بدون الجن اکثر سورہ سبا بلکہ وہ جنوں کی عبادت کرتے تھے اور ان میں سے اکثر ان پر ایمان لائے ہوئے تھے یہاں جنوں کی عبادت اور ان پر ایمان لانے سے جو کچھ مراد ہے اس کی تشریح سورہ جن کی یہ آیت کرتی ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ الْجِنِ سورة الجن اور یہ کہ انسانوں میں سے بعض اشخاص جنوں میں سے بعض اشخاص کی پناہ ڈھونڈتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ جنوں کی عبادت سے مراد ان کی پناہ ڈھونڈنا ہے اور خطرات و نقصانات کے مقابلے میں ان سے حفاظت طلب کرنا ہے اور ان پر ایمان لانے سے مراد ان کے متعلق یہ اعتقاد رکھنا ہے کہ وہ پناہ دینے اور حفاظت کرنے کی طاقت رکھتے ہیں یوم وما من دون فی نتخذ عبادی دونك من اولیاء صورت الفرقان جس روز اللہ ان کو اور ان کے معبودوں کو جمع کرے گا جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے تو وہ ان سے پوچھے گا کہ میرے ان بندوں کو تم نے بہکایا تھا یا خود راہ راست سے یہ بھٹک گئے تھے وہ عرض کریں گے سبحان اللہ ہم کو کب زیبا تھا کہ حضور کو چھوڑ کر کسی کو ولی اور رفیق بنائیں یہاں انداز بیان سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ معبودوں سے مراد اولیاء اور صلاحہ ہیں اور ان کی عبادت سے مراد ان کو بندگی کی صفات سے بالا تر اور خدائی کی صفات سے متصف سمجھنا ان کی ان کو غیبی امداد اور مشکل کشائی اور فریاد رسی پر قادر خیال کرنا اور ان کے لیے تعظیم کے وہ مراسم ادا کرنا جو پرستش کی حد تک پہنچے ہوئے ہوں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَا أُولَائِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِمْ سورہ سبا جس روز اللہ عز و جل سب کو اکٹھا کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا وہ تم ہو جن کی یہ لوگ عبادت کرتے تھے تو وہ کہیں گے سبحان اللہ ہمیں ان سے کیا تعلق ہمارا تعلق تو آپ سے ہے یہاں فرشتوں کی عبادت سے مراد ان کی پرستش ہے جو ان کے استھان اور ہیکل اور خیالی مجسمے بنا کر کی جاتی تھی اور اس پوجا سے مقصود یہ ہوتا تھا کہ ان کو خوش کر کے ان کی نظر عنایت اپنے حال پر مبزول کرائی جائے اور اپنے دنیوی معاملات میں ان سے مدد حاصل کی جائے وبدالمندون ملا یقر ولاًفم و یقول النحا الاءفا اللَّهِ سورہ یونس وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے تھے جو نہ انہیں نفع پہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا سورۃ الزمر جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی بنا رکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں یہاں بھی عبادت سے مراد پرستش ہے اور اس غرض کی بھی تشریح کر دی گئی ہے جس کے لیے یہ پرستش کی جاتی ہے عبادت بمانہ بندگی و اطاعت و پرستش اوپر کی مثالوں سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن میں عبادت کا لفظ کہیں غلامی و اطاعت کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہیں مجرد اطاعت کے معنی میں اب قبل اس کے کہ ہم وہ مثالیں پیش کریں جن میں یہ لفظ عبادت کے ان تینوں مفہومات کا جامع ہے ایک مقدمہ ذہن نشین کر لینا ضروری ہے اوپر جتنی مثالیں پیش کی گئی ہیں ان سب میں اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کا ذکر ہے جہاں عبادت سے مراد غلامی اور اطاعت ہے وہاں معبود یا تو شیطان ہے یا وہ باقی انسان ہیں جنہوں نے تاغوت بن کر خدا کے بندوں سے خدا کے بجائے اپنی بندگی اور اطاعت کروائی یا وہ رہنما و پیشوا ہیں جنہوں نے کتاب اللہ سے بے نیاز ہو کر اپنے خود ساختہ طریقوں پر لوگوں کو چلایا اور جہاں عبادت سے مراد پرستش ہے وہاں معبود یا تو اولیاء انبیاء اور صلحہ ہیں جنہیں ان کی تعلیم و ہدایت کے خلاف معبود بنا لیا گیا یا فرشتے اور جنہیں جن کو محض غلط فہمی کی بنا پر فوق طبیعی ربوبیت میں شریک سمجھا گیا یہ یہ خیالی طاقتوں کے بت اور تماثیل جو محض شیطانی اغوا سے مرکز پرستش پر آ گئے قرآن ان تمام اقسام کے معبودوں کو باطل اور ان کی عبادت کو غلط ٹھہراتا ہے خواہ ان کی غلامی کی گئی ہو یا اطاعت یا پرستش وہ کہتا ہے کہ تمہارے یہ سب معبود جن کی تم عبادت کرتے رہے ہو اللہ کے بندے اور غلام ہیں نہ انہیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ان کی عبادت کی جائے اور نہ ان کی عبادت سے بجز نامرادی اور ذلت و رسوائی کے تم کو کچھ حاصل ہو سکتا ہے حقیقت میں ان کا اور ساری کائنات کا مالک اللہ ہی ہے اسی کے ہاتھ میں تمام اختیارات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 وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون سورة الأنبياء یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنا لیا بالا تر ہے وہ اس سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہو جنہیں یہ اس کی اولاد کہتے ہیں وہ دراصل اسی کے بندے ہیں جن کو عزت دی گئی ہے ان کی اتنی مجال نہیں کہ وہ خود سبقت کر کے اللہ کے حضور کچھ عرض کر سکیں بلکہ جیسا وہ حکم دیتا ہے اسی کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں جو کچھ ان پر ظاہر ہے اسے بھی اللہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے پوشیدہ ہے اس کی بھی اللہ کو خبر ہے وہ اللہ کے حضور کسی کی سفارش نہیں کر سکتے بجز اس کے کہ جس کی سفارش خود اللہ ہی قبول کرنا چاہے اور ان کا حال یہ ہے کہ اللہ کے خوف سے سہمے رہتے ہیں هم اکت الدین اناثا سورت الزخرف ان لوگوں نے فرشتوں کو جو دراصل رحمان کے بندے ہیں دیویاں بنا رکھا ہے بینه وبین الجنت نصبا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ سورة الصافات انہوں نے جنوں اور خدا کے درمیان نسبی تعلق فرض کر لیا ہے حالانکہ جن خود بھی جانتے ہیں کہ ایک روز انہیں حساب کے لیے اس کے حضور پیش ہونا ہے لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا صورت النساء نہ مسیح نے کبھی اس کو اپنے لیے آر سمجھا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو اور نہ مقرب فرشتوں نے اور جو کوئی اس کی بندگی و غلامی میں آر سمجھے اور تکبر کرے ایسے سب لوگوں کو اللہ اپنے حضور کھینچ بلائے گا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان سورت الرحمن سورج اور چاند سب گردش میں لگے ہیں اور تارے اور درخت اللہ کے آگے سر اطاعت جھکائے ہوئے ہیں تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم سورہ بنی اسرائیل ساتوں آسمان اور زمین اور جس قدر موجودات آسمان و زمین میں ہیں سب کے سب اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں کوئی چیز ایسی نہیں جو حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح نہیں کرتی ہو مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے وَلَهُ من فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کل الہو قونتون صورت الروم آسمانوں اور زمین کی کل موجودات اس کی ملک ہے اور ساری چیزیں اس کے فرمان کی تابع ہیں ما من دابت الا هو آخذ بناصیتها سورہ ہود کوئی جاندار ایسا نہیں جو اللہ کے قبضہ قدرت میں جکڑا ہوا نہ ہو ان کل من فی السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا سورة مریم زمین اور آسمان کے باشندوں میں کوئی نہیں جو رحمان کے سامنے غلام کی حیثیت سے پیش ہونے والا نہ ہو اس نے ان سب کا شمار کر رکھا ہے اور قیامت کے روز سب اس کے حضور فردن فردن پیش ہوں گے قل اللہم مالک الملک الملک الملک من تشاء وتنزع تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر کل نقالا قدیر سورہ آل عمران کہو یا اللہ مالک کے مالک تو جسے چاہے ملک دے اور جس سے چاہے چھین لے جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے بھلائی تیرے اختیار میں ہے یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے اس طرح ان سب کو جن کی عبادت کسی شکل میں کی گئی ہے اللہ کا غلام اور بے اختیار ثابت کر دینے کے بعد قرآن تمام جن و انس سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہر مفہوم کے لحاظ سے عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے غلامی ہو تو اس کی اطاعت ہو تو اس کی پرستش ہو تو اس کی ان میں سے کسی نو کی عبادت کا شائبہ تک بھی غیر اللہ کے لیے نہ ہو ولاقت باسنا فی کل امت رسول ابود اللہ صورت ہم نے ہر قوم میں ایک رسول یہی پیغام دے کر بھیجا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور تاؤت کی عبادت سے پرہیز کرو لہم البشرا صورت الزمر خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تاغوت کی عبادت سے پرہیز کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا الم احد علکم یا بنی ادم اللہ تعبود الشیطون ادو مبین و ان بدونی هَذَا سُرَاطٌ مستقیم اے بنی آدم کیا میں نے تم کو تاکید نہ کی تھی کہ شیطان کی عبادت نہ کرو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری عبادت کرو یہی سیدھا راستہ ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله آگے وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا انہوں نے اللہ کے بجائے اپنے علماء اور مشائخ کو اپنا رب بنا لیا حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں یا ایوہ الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون اے ایمان والو اگر تم نے واقعی ہماری عبادت اختیار کی ہے تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو ان آیات میں اللہ کے لیے اس عبادت کو مخصوص کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو بندگی و غلامی اور اطاعت و فرما برداری کے معنی میں ہے اور اس کے لیے صاف قرینہ موجود ہے کہ تاغوت اور شیطان اور احبار و رحبان اور آبا و اجداد کی اطاعت و بندگی سے پرہیز کر کے اللہ کی اطاعت و بندگی اختیار کرنے کی ہدایت ہدایت کی جا رہی ہے قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی و امرت ان اسلم لرب العالمین سورة المؤمن کہو مجھے اس سے منع کیا گیا ہے کہ میں اپنے رب کو چھوڑ کر ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے بجائے پکارتے ہو جبکہ میرے رب کی طرف سے میرے پاس بینات بھی آ چکی ہیں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین سورۃ المؤمن اور تمہارے رب نے فرمایا ہے کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا اور جو لوگ میری عبادت سے سرتا بھی کرتے ہیں وہ یقیناً جہنم میں جھونکے جائیں گے له تدعون من من دونه ما ما تدعوهم لا يسمعوا ولو سمعوا استجابوا فاطر تمہارا رب ہے بادشاہی اسی کی ہے اس کے سوا تم جن کو پکارتے ہو ان کے اختیار میں ذرہ برابر کچھ نہیں تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے اور اگر سن بھی لیں تو جواب نہیں دے سکتے اور قیامت کے روز وہ تمہارے اس شرک کا انکار کریں گے قل اتعبدون من دون ما لا يملك لكم ولا هو المائدہ کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں نہ نفع پہنچانے کی سب کچھ سننے اور جاننے والا تو اللہ ہی ہے ان آیات میں اس عبادت کو اللہ کے لیے مختص کرنے کی ہدایت کی گئی ہے جو پرستش کے معنی میں ہے اور اس کے لیے بھی صاف قرینہ موجود ہے کہ عبادت کو دعا کے مترادف کی حیثیت سے استعمال کیا گیا ہے اور ما قبل و ما بعد کی آیات میں ان معبودوں کا ذکر پایا جاتا ہے جنہیں فوق طبعی ربوبیت میں اللہ کا شریک قرار دیا جاتا ہے اب کسی صاحب بصیرت آدمی کے لیے یہ سمجھنا کچھ بھی مشکل نہیں کہ جہاں جہاں قرآن میں اللہ کی عبادت کا ذکر ہے اور آس پاس کوئی ایسا قرینہ موجود نہیں ہے جو لفظ عبادت کو اس کے مختلف مفہومات میں سے کسی ایک مفہوم کے لیے خاص کرتا ہو ایسے تمام مقامات میں عبادت سے مراد غلامی اطاعت اور پرستش تینوں مفہوم ہوں گے مثال کے طور پر حسب ذیل آیات کو دیکھ لیجئے اننی انا انا اللہ لا الہ الا فعبدنی سورہ لیجیے میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی الہ نہیں لہٰذا تو میری ہی عبادت کر ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء فعبدوہ وہو علا کل شیء وکیل سورة الانعام وہی اللہ تمہارا رب ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہر چیز کا خالق لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو اور وہ ہر شے کی خبرگیری کا متکفل ہے قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولیکن اعبد اللہ ان من المؤمنین سورہ یونس کہو اے لوگو اگر تمہیں ابھی تک معلوم نہیں کہ میرا دین کیا ہے تو تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا بلکہ میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری روح قبض کرتا ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں شامل ہو جاؤں ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم سورہ يوسف اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے رکھ لیے ہیں اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل معبودیت نہیں اتاری اقتدار صرف اللہ کے لیے خاص ہے اس نے حکم دیا ہے کہ خود اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے یہی سیدھا طریقہ ہے ولی اللہ غیب السماوات ولیب یرجع الامر كله فاعبده وتوکل علیہ سورہ ہود آسمانوں اور زمین کی جس قدر حقیقتیں بندوں سے پوشیدہ ہیں ان کا علم اللہ ہی کو ہے اور سارے معاملات اسی کی سرکار میں پیش ہوتے ہیں لہٰذا تو اسی کی عبادت کر اور اسی پر بھروسہ رکھ لہو ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذالک وما کان ربکا نسیا رب السماوات والارض وما بینہما فاعبدہ واستبر لعبادتی سورہ مریم جو کچھ ہمارے سامنے ہے اور جو کچھ ہم سے پوشیدہ ہے اور جو کچھ ان دونوں حالتوں کے درمیان ہے سب کا مالک وہی ہے اور تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے وہ مالک ہے آسمان اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو زمین و آسمان کے درمیان ہے لہٰذا تو اسی کی عبادت کر اور اسی کی عبادت پر ثابت قدم رہے فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا سورة الكهف پس جو اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کی عبادت شریک نہ کرے کوئی وجہ نہیں کہ ان آیات اور ایسی ہی دوسری تمام آیات میں عبادت کے لفظ کو محض پرستش یا محض بندگی و اطاعت کے لیے مخصوص ٹھہرا لیا جائے اس طرح کی آیات میں دراصل قرآن اپنی پوری دعوت پیش کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ قرآن کی دعوت یہی ہے کہ بندگی اطاعت پرستش جو کچھ بھی ہو اللہ ہی کی ہو لہٰذا ان مقامات پر عبادت کے معنی کو کسی ایک مفہوم میں محدود کرنا حقیقت میں قرآن کی دعوت کو محدود کرنا ہے اور اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگ قرآن کی دعوت کا ایک محدود تصور لے کر ایمان لائیں گے وہ اس کی ناقص و ناتمام پیروی کریں گے